حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے قضاء حاجت کی پھر اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے پھر سو گئے صحیح مسلم حدیث نمبر 698